رکھ سکتے چار ہی بیویوں کی اجازت ہے اب آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل حدیث ہے تو یہ فیل بھی موجود ہے بیک وقت نو بیویوں سے شادی کرنا نو بیویوں کو نکاح میں رکھنا فیل ہے حدیث ہے جواب اس کا یہ ہے کہ حدیث کی بھی دو قسمیں ہیں حدیث ممنوع الاتباع اور حدیث جائز الاتباع یا واجب الاتباع تو حدیث کی وہ قسم جو ممنوع الاتباع ہے جس کی اتباع نہیں کی جا سکتی اور سنت کہتے ہیں ان حدیثوں کو جن کی اتباع جائز اور جن کی اتباع واجب ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ میری ان حدیثوں کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے جو واجب الاتباع ہے ممنول اتباع حدیث کے اوپر تمہاری ادا نہیں تسلیم کی جائے گی اس کو تم عمل میں نہیں لا سکتے تو گویا حدیث دو قسم کی ممنول اتباع اور واجب الاتباع تو ممنول اتباع کے اوپر کیسے آپ عمل کریں گے بیک وقت نو بیویاں کیسے رکھ سکتے اور سنت کہتے ہیں انہی حدیثوں کو جن پر عمل کرنا ضروری ہے مطلب کہ وہ حدیث عام ہے اور سنت خاص ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا لفظ استعمال نہ کر کے سنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ میری ان حدیثوں کے اوپر عمل ہوگا جو واجب الاتباع ہے اس لیے کہ حدیث کے اندر تو دونوں چیزیں ممنوع الاتباع بھی اور واجب الاتباع بھی لیکن سنت انہی حدیثوں کو کہا جاتا ہے جو جائز الاتباع ہے اور جو واجب الاتباع ہے اگر حدیث کہہ دیا جاتا تو پھر یہی اعتراض پڑتا تھا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت نو بیویوں کو نکاح میں رکھا ہے تو اس پر عمل کیا جائے اس گہرائی کو حضرت سمجھ نہیں سکے یا سمجھنے کے بعد بھی انہوں نے توڑ مروڑ کر کے اس حدیث کو پیش کرنے کی کوشش کی تو فرق کیا سمجھ میں آیا حدیث کہتے ہیں آپ کے اس فیل کو جو ممنول اتباع ہے اور آپ کے اس فیل کو بھی جو واجب الاتباع الاتباع اور جائز ہے لیکن سنت آپ کے اسی فیل کو کہیں گے جو صرف واجب الاتباع اور جائز الاتباع ہے ممنوع اتباع سنت میں داخل نہیں ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دونوں حوض کے اوپر آ جائیں تو یہ حدیث اور سنت کے اندر فرق معلوم ہوا ویسے یوں بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ آپ سنت کو معلوم کیسے کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل کو معلوم کیسے کریں گے حدیثیں ہی تو واسطہ ہیں اگر حدیثیں نہ ہوں تو پھر سنتوں کا پتہ کیسے چلے گا تو آپ کا یہ کہنا کہ حدیثوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا سنت کے اوپر عمل ہوگا یہ ایک مذہب کا خیز بات ہے اہل کتاب سے مراد یہود و کے عالم بھی ہیں اور عوام بھی ہے لہذا اہل الحدیث سے مراد عالم بالحدیث بھی ہے اور بالحدیث تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ ہم انگریزوں کی اولاد نہیں ہیں اس لیے کہ ہم تو زمانے رسول ہی سے ہیں لہذا انگریزوں کا بچہ کہنا یا انگریزوں کی اولاد کہنا یہ اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑی زیادتی ہے اور ایک طریقے کا یہ قذف ہے قذف ثبوت نہ دے سکے تو کتنے کوڑے لگائے جائیں مولانا اسی کوڑے لگائے جائیں اس لیے کہ الزام ثابت نہ ہو سکے تو اسی کوڑے لگائے جائیں یہ حد قذف ہے اسی کوڑے لگائے جائیں میں نے اس کیسٹ میں یہ بھی سنا اکبر کی بڑی تعریف ہو رہی ہے بغل اعظم فلم دیکھی ہوگی حضرت نے جتنے بادشاہ آئے سب حنفی المسلک تھے کوئی اس میں اماموں کا منکر اماموں کو گالیاں دینے والا اکابرین پر تان و تشنی کرنے والا اور مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے والا ایک بادشاہ بھی نہیں تھا اکبر جس نے اپنا ایک الگ دھرم بنانے کی کوشش کی اپنا ایک الگ مذہب اس نے بنانے کی اس نے جد و جہد کی اس نے بھی اسلام کو برا نہیں کہا مسلمانوں کو برا نہیں کہا اس نے بھی ائمہ کرام کو گالیاں نہیں دی کوشش اس نے یہ کی تھی کہ ایک مکسر مذہب قائم ہو تاکہ عوام کے اندر ایک پیدا ہو جائے اتحاد پیدا ہو جائے اتفاق پیدا ہو جائے یہ الگ بڑی تعریف ہو رہی ہے بغل اعظم فلم دیکھی ہوگی حضرت نے اکبر کی بڑی تعریف ہو رہی ہے اکبر کے بارے میں قرآن حکیم کیا کہتا ہے آیت کریم آیت کریم باللہ رسلی ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا ان الذين يكفرون بالله ورسله اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں رسول کا انکار کرتے ہیں رسول کی احادیث کا انکار کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں و رسولی اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں اور تیسرا کام کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض اسلامی باتوں پر اور بعض اسلامی باتوں کا انکار کرتے ہیں بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اب بہت سارے مذاہب کو ملا کر ایک چوچو کا مربع بنا لیا گیا جس کو قرآن حکیم کہتا ہے سبیلا تمام مذاہب کے اصولوں کو ملا کر کے ایک بیچ بیچ کی راہ نکال لینا یہی کام اس نے کیا تھا تمام مذاہب کے اصول اور قوانین کو اس کا عقیدہ یہ تھا کہ صداقت اور ٹروتھ یہ تمام مذاہب میں مشترک ہے لہذا کچھ قوانین اس نے ہندوئزم سے لیے کچھ قوانین اس نے عیسائیت سے لیے کچھ قوانین یہودیت سے لیے اور کچھ قوانین اسلامی لیے اور ایک دین تیار کیا جس کا نام دین الہی ہے کیا اسی کے بارے میں قرآن حکیم کا یہ ارشاد بالکل فٹ نہیں بیٹھتا ہے کہ وہ اقول بازی من اکفرو باز باز کو مانتے ہیں باز کا انکار کرتے ہیں اور ایک تیسری راہ نکال لینا وہ یوریدون تخید بین ذالی کا سبیلا اس کے درمیان ایک راہ نکال لے یعنی دین راہی بنایا اس نے قرآن حکیم اب کہتا ہے اکبر کے بارے میں الاحم الکافرون حقا ایسے لوگ پکے کافر ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب مہین تیار کر رکھا ایک بڑی عجیب بات کیسٹ سے سننے کے بعد میری سمجھ میں آئی اس نے مہیش بھٹ بھٹ کی بھی بڑی تعریف کی ہے سنیے نا مہیش بھٹ کی کی بڑی بڑی تعریف ہے ہندوستان کا مائے ناس مشہور فلم ڈائریکٹر کون نہیں جانتا جس کا نام ہے مہیش بھٹ اس نے ایک فلم بنائی جس کے اندر جمعیت العلماء سے منسلک دارلوم دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین نے ہندوستان میں آئے ہوئے انگریزوں کے خلاف جو جد جہد کی اور جہاد آزادی میں انہوں نے جو شرکت کی آج اپنے تو اپنے اغیار بھی اس کے قائل ہیں اور وہ فلم بن کر تیار ہو چکی ہے باکس آفس میں وہ قبولیت کے لیے گئی ہوئی ہے آئندہ چند مہینوں میں چند سالوں میں لوگوں کے سامنے وہ مناظر آ جائیں گے بھٹکی بڑی تعریف کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جنگ آزادی کے اوپر کوئی فلم بنا رہا ہے یہ انتہائی گھٹیا درجے کا فلم ساز ہے وہ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کے اوپر مہیش بھٹ صاحب ایک فلم بنانے والے ہیں فلم بن رہی ہے جو جلد ہی منظر عام پر آ رہی ہے میری معلومات میں اضافہ ہوا اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لہول حدیث خریدتے ہیں لاہو کا مطلب دیکھ لو حدیث کا مطلب دیکھ لو ایسی بات جو کھیل ہو یہ جو ڈائلگ بولے جاتے ہیں اس میں حقیقت کا شائبہ ہوتا ہے جو ڈائلگ پوری فلم میں بولے جاتے ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہے لہذا فلم کے اوپر لاہول حدیث کا لفظ بالکل فٹ بیٹھتا ہے تو جو لوگ لاہول حدیث خریدتے ہیں اور اس لاہول حدیث نے تو آج ہماری اسلامی زندگی کو بھی متاثر کر کے رکھ دیا ہے جس کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ کیا عن سبیل اللہ بغیر علم بغیر علم کے یہ لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں وہ راہ کو ہاں کا مرجہ سبیل ہے اللہ کی راہ کو اسلام کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے آج دیکھو اسلام کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے سب سے زیادہ مذاق تو میڈیا اڑاتا ہے قرآن یقین کہتا ہے لاہول حدیث خریدنے والوں کے لیے کیا ہے کیا سزا ہے وہی سزا جو اکبر جیسے لوگوں کے لیے کا تدنا مہین یہاں ان فلم سازوں کے بارے میں بھی کہا گیا کا مہین ان کے لیے بھی کن عذاب ان کے لیے بھی کن عذاب اور جس مغل بادشاہ اکبر اعظم کی قاسمی صاحب تعریف فرما رہے ہیں اور اس کی تعریف میں رتب اللسان ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلکن حنفی تھا اللہ اکبر مسلکن حنفی تھا اس وجہ سے اس حنفیت کے اشتراک کی وجہ سے مولانا کو بڑی ہمدردی ہے اس سے بڑی ہمدردی ہے بڑی محبت ہے اس سے جبکہ مغل دور کے اندر خود مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے حکایات اولیاء کے اندر لکھا ہے کہ مغل بادشاہوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خطبوں میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا منع کر دیا گیا تھا اور سلام بھی بند کر دیا گیا تھا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا تو اسلام کی تعلیم کیا ہے اس سلسلے میں اب آپ خاصمی انضر صاحب خاصمی صاحب کے زبانی ان کے دعوے سنیے کہ کیسے لوگ صدیوں سے اس ہندوستان میں حنفی مسلک پر عمل پیرا تھے اس کے بعد جب ہندوستان کے اندر مسلمان بادشاہ آئے سب کے سب حنفی المسلک تھے یہاں سارے عیدگاہ ساری مسجدیں اور سارے ائمہ سارے مدارس حنفی المسلک تھے کئی سو سال تک الحمدللہ ہندوستان کے اندر حنفی مسلک رائج رہا رائج رہا اور اسی پر لوگ عمل پیرا رہے حضرت شاہ ولی ہاں، ان کے زبان انہی کے زبانی آپ سنیے کہ کیسے لوگ حنفی مسلک پر عمل پیرا تھے یا قرآن و حدیث سے کوسوں دور تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایشیا کے جنگشن باکس ہیں حدیث کے یعنی ساری ایشیا سری لنکا بنگلہ دیش پاکستان ہندوستان کے اندر جو سب سے پہلے حدیث کا درس لے لے کر کر آئے آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کو روایتوں وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدود رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے زمانے میں لے کر آئے کہ اس زمانے میں سلام کا رواج بھی نہیں تھا ایک ایسے زمانے میں لے کر آئے کہ اس زمانے میں سلام کا رواج بھی نہیں تھا ایک ایسے زمانے میں لے کر آئے کہ اس زمانے میں سلام کا رواج بھی نہیں تھا ایک دوسرے کو آداب عرض کیا کرتے تھے نمستے کہا کرتے تھے گڈ مارننگ کہا کرتے تھے تو جب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر سلام کیا تو خاندان کے لوگوں نے ان کا بیکاٹ کر دیا یہ عجیب آدمی ہے عجب طرز زندگی عجب طرز معاشرت پیش کر رہا ہے ایک عجیب دین کو پیش کر رہا ہے یعنی اس زمانے میں حدیث کا نام اور حدیث کا ترجمہ اور حدیث سے واسطہ بالکل نہیں تھا جب ہندوستان مسلمان انظر شاہ قاسمی صاحب کے مطابق سارے بادشاہ اور سارے علماء ہندوستان میں حنفی المسلک تھے اور ساتھ میں انظر شاہ قاسمی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پہلے سلام تک کا رواج نہیں تھا جو اور لوگوں کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی دعوت عجیب لگ رہی تھی جبکہ وہ قرآن و حدیث کی دعوت دے رہے تھے تو یہی حنفی علماؤں نے ان کا بائیکاٹ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ حالات دہرائے گئے ہیں اور جب آج قرآن و حدیث پیش کی جاتی ہے تو یہ ایک نیا دین نظر آتا ہے جبکہ انظر شاہ قاسمی صاحب خود اس بات کا اعتراف کر کر رہے ہیں کہ حنفی مسلک مغل بادشاہوں کے دور میں مغل بادشاہوں کے دور میں قرآن و حدیث سے کتنا دور تھا اور دوسری طرف انظر شاہ قاسمی صاحب یہی مغل بادشاہوں کی تعریف بھی کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر مسلمان بادشاہ آئے سب کے سب حنفی المسلک تھے یہاں سارے عیدگاہ ساری مسجدیں اور سارے ائمہ سارے مدارس حنفی المسلک تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے زمانے میں لے کر آئے کہ اس زمانے میں سلام کا رواج بھی نہیں تھا ایک دوسرے کو آداب عرض کیا کرتے تھے نمستے کہا کرتے تھے گڈ مارننگ کہا کرتے تھے تو جب حضرت شاہ ولی اللہ محدید رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر سلام کیا تو خاندان کے لوگوں نے ان کا بیکاٹ کر دیا یا تو خاندان کے لوگوں نے ان کا بیکاٹ کر دیا یہ عجیب آدمی ہے عجب طرز زندگی عجب طرز معاشرت پیش کر رہا ہے طرز معاشرت پیش کر رہا ہے ایک عجیب دین کو پیش کر رہا ہے یعنی اس زمانے میں حدیث کا نام اور حدیث کا ترجمہ اور حدیث سے واسطہ بالکل نہیں تھا جس مغل بادشاہ اکبر اعظم کی قاسمی صاحب تعریف فرما رہے ہیں اور اس کی تعریف میں رتب اللسان ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلکن حنفی تھا اللہ اکبر مسلکن حنفی تھا اس وجہ سے اس حنفیت کے اشتراک کی وجہ سے مولانا کو بڑی ہمدردی ہے اس سے بڑی ہمدردی ہے بڑی محبت ہے اس سے جبکہ مغل دور کے اندر خود مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے حکایات اولیاء کے اندر لکھا ہے کہ مغل بادشاہوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خطبوں میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا منع کر دیا گیا تھا اور سلام بھی بند کر دیا گیا تھا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا تو اسلام کی تعلیم کیا ہے اس سلسلے میں اس سلسلے میں میں وہ حدیث پیش کر دوں روایتی سرائے وہاں نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتوه اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواه مسلم في كتاب الایمان حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو یہاں دیکھو جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہاں یہ مت سنو اس کی مت سنو ہاں یہ ہے تمہارے اندر ایمان کہا ہے یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ اور یہ کہا جا رہا ہے جب ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو غلط تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور آؤ میں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم دوس ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو افسو سلام ابئی نکو اپنے درمیان تم سلام کرائی کرو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو طریقہ یہ بتایا گیا ملنے کا کہ ایک السلام علیکم کہ وعلیکم السلام بولے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کا اضافہ بھی کر دے لیکن مغل سلطنت میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دروش شریف پڑھنا خطبوں کے اندر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا اور دوسرے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا تو السلام علیکم نہیں بولتا تھا کہتا تھا رفیع الدین تسلیمات عرض کرتا ہے رفیع الدین آداب عرض کرتا ہے یعنی سلام کا رواج ہی نہیں رہ گیا تھا قرآن پڑھنا اور پڑھانا بالکل انکا تھا فقہ کا دور دورہ تھا اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اٹھارہ سو دس کے اندر اٹھارہ سو دس عیسوی میں سب سے پہلے شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا ہندی میں ترجمہ کیا اٹھارہ سو دس کے اندر جانتے ہیں قرآن حکیم کے اس ترجمے کو چھپوانے والا ایک اہل حدیث ہی تھا اللہ اکبر قرآن حکیم کے اس اس مترجم نسخے کو چھپوانے والا اور کا محرک اہل اہل حدیث ہی تھا حضرت ولایت علی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید اپنے ایک شاگرد بدیو زما بردوانی کے حوالے یہ نسخہ کیا اور کہا کہ اس کو چھپوا دو قرآن حکیم کا ہندی مترجم نسخہ سب سے پہلے ہندوستان میں جب چھپوایا گیا تو چھپوانے کا محرک اہل حدیث اور چھپوانے والا بھی اہل حدیث تھا اور ایک بات اور سن لیجئے اور اسے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا اسی طریقے سے احادیث بھی پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا لوگ فقہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے آپ قاسم العلوم دیوبند جو ایک میگزین نکلتا تھا اس میگزین کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا اس کی جلد اول میں گیارہویں شمارے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کیا لکھی ہوئی ہے کہ ہم لوگ حدیث کو فقہا کے اقوال کی تائید کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کو اس لیے نہیں پڑھایا جاتا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے بلکہ حدیث کو اس لیے پڑھایا جاتا تھا تاکہ اس سے فقہی اقوال کی نصرت کی جائے فقہی اقوال کی تائید کی جائے یہ تھا اس ہندوستان کے اندر حدیث کا حال اگر خدا کی قسم اہل حدیث یہاں نہ ہوتے تو علوم قرآن و سنت ختم ہو چکے ہوتے جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے حق وہ ہے جو مخالف اس کی گواہی دے حضرات اب تک آپ نے خاصمی صاحب یعنی انضر شاہ خاصمی صاحب کو اہل حدیثوں کو گالی دیتے ہوئے سنا ہے اب انہی کے زبانی اہل حدیثوں کی تعریف بھی آپ سماعت فرمائیے طریقہ یہ ہمارے غیر مقلد بھائی بھائی ان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں انشاءاللہ جو ہے ہماری ترقیات میں اور ہماری دینی مراتی میں اور جو ہے بلندیاں ہو جائیں گی ان میں کوئی بدتی نہیں ہے یہ تعریف کی بات ہے کہ اہل حدیث حضرات میں غیر مقلدوں میں کوئی قبر پرست نہیں کوئی بدتی نہیں کوئی مجاور نہیں کوئی نیازی نہیں کوئی جو ہے قبر کا پجاری نہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اور اکثر طبقہ داڑھی رکھنے والا ہوتا ہے تیسری چیز جو ان کی قابل تقلید یہ ہے غیر مقلد ہم ان کی تقلید کرتے ہیں چلو تم تقلید کو نہیں مانتے ہو اماموں کا انکار کرتے ہو ہم تمہاری تقلید کریں گے کہ تمہارے یہاں جو شادی بیاہ کے معاملات رہتے ہیں لین دین نہیں بڑی سادگی سے اکثر میجورٹی کوئی کر رہا ہو جزوی طور پر یہ الگ بات ہے اگر یہ جو ہے ہماری اور ہماری ہو جائے گی ان میں کوئی کہ تمہارے یہاں جو شادی بیاہ کے معاملات ایسے ہیں لے لے نہیں بڑی شادی سے اگر مزاج کوئی کر رہا ہو جزوی طور پر یہ الگ بات ہے خدا کی قسم اہل حدیث یہاں نہ ہوتے تو علوم قرآن و سنت ختم ہو چکے ہوتے انہوں نے ہی قرآن کو زندہ کیا احادیث کو انہوں نے زندہ کیا اگر یہ نہ ہوتے تو میں بالکل بجا کہہ رہا ہوں کہ علوم قرآن و سنت ختم ہو چکے ہوتے انہوں نے ہی بتایا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ مقام رسالت کیا ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے انہوں نے ہی بتایا کہ اگر پیر جیلانی بڑے ہیں بڑے رہیں بغدادی بڑے ہوں گے خواجہ گیسو دراز بڑے ہوں گے جنود جنوید اور بایزید بستامی بڑے ہوں گے خواجہ اجمیری بڑے ہوں گے امام ابو حنیفہ بڑے ہوں گے امام شافعی بڑے ہوں گے امام احمد ابن حنبل بڑے ہوں گے امام مالک بڑے ہوں گے لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی خاک کے مقابلے میں بھی ان کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا درو شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد آل محمد صلیت علی ابراہیم آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد آل محمد کما بارکت علی ابراہیم آل علی انک حمید مجید اہل حدیثوں نے بتایا کہ مقام رسالت کیا ہوتا ہے اہل حدیثوں نے بتایا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے ورنہ لوگ مقام نبوت سے آشنا ہوتے نہ آشنا ہوتے مقام رسالت سے نہ آشنا ہوتے نہ واقف ہوتے یہ اہل حدیثوں کا بہت بڑا احسان ہے ہندوستانیوں کے اوپر پہلے مسلمان دیگر مذاہب والوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اصحاب محمد کہنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے لیکن آج اس کی جگہ بہت ساری نسبتوں نے لے لیا ہے کوئی اپنے آپ کو ہنفی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے کوئی اپنے آپ کو شافعی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے کوئی اپنے آپ کو مالکی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے کوئی اپنے آپ کو ہمبلی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے کوئی اپنے آپ کو آلائی میں فخر محسوس کرتا ہے کوئی اپنے آپ کو چشتی کہلانے میں کوئی اپنے آپ کو کہلانے میں کوئی اپنے آپ کو نقش بندی کہلانے میں کوئی اپنے آپ کو رضا خانی کہلانے میں کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے ابو فخر سامعین تو آپ سن رہے ہیں مولانا جلال الدین صاحب قاسمی اور مولانا شاہ صاحب قاسمی کے باتیں جو انہوں نے کیے ہیں موجہ سامعین ابھی ہم نے جلال الدین صاحب قاسمی سے یہ سنا کہ کوئی اپنے آپ کو حنفی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے تو کوئی اپنے آپ کو شافی اور کوئی کچھ کوئی کچھ موجہ سامعین اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین امت کے لقب سے نوازا ہے اور وہ صرف اس لیے کیونکہ ہم وہ نبی کی امت ہیں جو تمام نبیوں کا سردار اور امام ہے ہم اپنی اس مقدس رسول کی طرف ہم اپنی نسبت اس مقدس رسول کی طرف کرنے کے بجائے اگر ہم ان کے ایک امتی کی طرف کریں تو کیا یہ ٹھیک بات ہے اچھی بات ہے آپ ہی خود فیصلہ کر سکتے ہیں مولانا جلال الدین صاحب قاسمی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ غلط نہیں کہا ہے اس کی شہادت مولانا اندر شاہ صاحب قاسمی دے رہے ہیں سنیے ابو حنیفہ ہماری ہماری تم تم تم پر پر پر ہمارے باپ آل اولاد ہماری ضروریت تم پر قربان تو سامعین آپ سن رہے تھے مولانا اندر شاہ صاحب قاسمی کی زبان سے کہ وہ اپنے آپ کو حنفی کہلانے میں کتنا فخر محسوس کرتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مائیں اور ان کی آل اولا سب ابو حنیفہ پر قربان موزد سامعین صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا کہ صحابہ اکرام جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتے تو یہ کہتے کہ اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ تم پر قربان اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ تم پر قربان ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کئی عمر جب تم ابھی تک مومن پکی مومن نہیں ہوئے ہو جب تک کہ تم اس بات کی شہادت نہ دو کہ میں تمہارے جان سے بھی زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے اور عزیز ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اے عمر اب تم پکے مومن ہو گئے ہو تو موجود سامعین ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونا چاہیے کسی امتی پر نہیں آگے سنتے سنتے جائیے کہ صاحب اور کیا کیا کہتے ہیں ہم کی ایک بہت بڑی جماعت بلکہ دنیا کی تہائی آبادی اپنے آپ کو حنفی کہتی ہے کہ جس پر ہمارے سارے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے طلاق کا مسئلہ فقہ حنفی کے روشنی میں حل کیا جاتا ہے نماز کا مسئلہ فقہ حنفی کی روشنی میں حل کیا جاتا ہے نکاح کا مسئلہ کھیتی باڑی کا مسئلہ تمام موت سے لے کر پیدائش سے لے کر موت تک تمام مسائل اسی فقہ حنفی سے ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں ابو حنیفہ اللہ علیہ نے تجارت سے محبت نہیں کی دنیا سے محبت نہیں کی دولت سے محبت نہیں کی انہوں نے اپنی چھٹی حص کو دین سے باندھ دیا تو دین کے مسائل جو سو سال بعد آنے والے تھے انہوں نے حل کر دیا کہ بکری سے بچہ پیدا ہوتا ہے منہ کتے کا ہوتا ہے دھڑ جو ہے بکری کا ہوتا ہے امام صاحب نے فرمایا اگر وہ بکری کی آواز نکالے تو جائز اور کتے کی آواز نکالے تو نہ جائز کہنے والے نے کہا کبھی کتے کی نکالتا ہے کبھی بکری کی امام صاحب نے فرمایا چارہ رکھو اور گوشت رکھو کیا کھاتا ہے دیکھو گوشت کھاتا ہے نہ جائز اور چارہ کھاتا ہے تو جائز تو کہنے والے نے کہا کبھی وہ چارہ کھاتا ہے اور کبھی گوشت کو کھا لیتا ہے ایسا مسئلہ اگر پیش آ جائے بتاؤ غیر مخلد ہو بتاؤ قرآن میں کہاں ہے یہ مسئلہ کی کتابوں میں کہاں ہے یہ مسئلہ کہاں سے جواب دو گے پھر ایک مسئلہ بیان کیا رشتہ جمعہ فقاہت سمجھداری اپنی چھٹی حص کو دین سے لگا لیا انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے پانی کا برتن لیا گراؤں تو طلاق پیوں تو طلاق دوسروں کو دوں تو طلاق دھوپ میں سکھاؤں تو طلاق کیا کرنا پانی خالی بھی کرنا ہے اور طلاق بھی نہیں پڑنا ہے ارے قدموں کو لمبا کرنے والوں اماموں کو گالیاں دینے والوں کیا ہو سکتا ہے جواب اس بتاؤ انڈا کھانے والوں پینٹ پہننے والوں یہ انڈا کیا قرآن اور حدیث میں کھانے کا حکم ہے اگر کوئی غیر مقلد بتا دے کہ انڈا کھانے کا حکم قرآن میں ہے حدیث میں ہے ہم ہزاروں روپے منہ مانگا انعام دیں گے پھر انڈا کیوں کھاتے ہو یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا صدقہ ہے تم انڈا کھا رہے ہو انہوں نے اشتہاد کر کے بتایا ہے انڈا کھانا جائز ہے یہ پینٹ جو پہنتے ہو چڈی جو پہنتے ہو قرآن میں ہے یہ پینٹ اور چڈی حدیث میں ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے کہ تم لباس پہن کر کپڑے پہن کر جا رہے ہو ورنہ تم جانوروں کی طرح ننگے پھرو گے معزز سامعین آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا انضر شاہ صاحب قاسمی کو آپ کو بھی ہنسی آ رہی ہوگی کہ یہ کیسے مسئلے تھے جو انہوں نے ممبر رسول سے فرما رہے تھے ایک تو بکری کا مسئلہ میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر فرزن تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ مان بھی لیا جائے ایسا کوئی بکری کا بچہ ہے جو اس کے صورت کتے کی ہو اور دھڑ اس کا بکری جیسا ہو اور اگر وہ گھاس کھاتا بھی ہو تو کیا آپ لوگ ایسے بکری کے بچے کو کھانے کو پسند کریں گے دوسری طرف اندر شاہ صاحب قاسمی نے یہ بھی کہا کہ اگر امام ابو حنیفہ نہ ہوتے تو انڈا کھانا بھی جو ہے ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا تو اس کی وضاحت امام مسند امام احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈے کھانے کی اجازت دی ہے اس کی تفصیل آپ مسند امام احمد میں دیکھ سکتے ہیں اندر شاہ صاحب قاسمی یہ بھی فرما رہے تھے کہ اگر امام ابو حنیفہ نہیں ہوتے تو ہم لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہمیں کپڑے پہننے کا طریقہ بھی نہیں ہوتا یہ کیسی گستاخی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ یہودی تو یہ فرما رہے تھے کہ یہودی تو اللہ صاحب اکرام کو یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی تمہارے میں آیا ہے جو تمہیں پیشاب اور پیخانے کے طریقے بھی سکھاتا ہے تو صاحب اکرام شان سے کہتے تھے کہ ہاں ہمارا وہ نبی ہے جو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں پیشاب اور پیخانے کا طریقہ بھی ہمیں سکھاتا ہے تو سامعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل اور کامل دن ہمیں دے کر دے کر اس دنیا سے گئے ہیں اور وہ دین کوئی ادھورا دین یا نامکمل دین نہیں جو کسی امتی سے پورا ہو تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سنیے آگے شیخ طلال الدین صاحب خاصمی اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ چیز تمام گمراہیوں کی جڑ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے تمام الجھے ہوئے مسائل کو سلجھایا اگر وہ نہ ہوتے تو بہت سارے مسائل الجھے ہی رہتے وہ سلجھتے نہیں تمام مسائل کو جو الجھے ہوئے تھے انہوں نے جا کر سلجھایا جبکہ خود فقہ کی کتابوں میں اس کے متضاد بات لکھی ہوئی ہے سید ابن ابی شریف نے ربد المحتار کے اندر اور شامی کے اندر یہ نقل کیا ہے اشعار میں کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے نو مسائل پوچھے گئے اور ہر مسئلے کے بارے میں انہوں نے لہادری کہہ دیا مجھے معلوم نہیں اور دعویٰ کیا ہے امام صاحب کے پاس تمام مسائل کا حل موجود تھا تمام الجھے ہوئے مسائل کا حل ان کے پاس موجود تھا جبکہ اس کے خلاف شابی میں رد المحتار کے اندر بات لکھی ہوئی ہے کہ نو مسئلے ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیے گئے ان نو مسئلوں میں آپ نے لادری ہی کہا ہر مسئلے کے بارے میں مجھے معلوم ہے سید ابن ابی شریف نے اس کو منظوم کیا ہے کہا کہ حمل الامام ابا حنیفت دینہ ان قال لا ادری لتسعت اسئلہ اطفال اہل شرکی این محلہم وهل الملائكة الكرام مفضلة أم أنبياء الله ثم اللحم من جلالة أن يطيب الأكل له والحكم في الخنصاء إذا ما بال من فرجيه معصور الحمار استشكله والدهر ما وقت الختان وكلبهم وصف المعلم أي وقت حصل وأجائز نقش الجدار لمسجد من وقفه أم لم يجوز أن يفعله الْمَسْأَلَةِ یہ نو سوالات ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کیے گئے اور ہر مسئلے کے جواب میں انہوں نے لادری کہا مجھے معلوم نہیں پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ مشرقین کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی مشرقین اور کافرین کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی آپ نے فرمایا آدری مجھے معلوم ہے پھر سوال کیا گیا کہ ملائکہ افضل ہیں یا انبیاء کرام حل ملائی تل کی رام ہم انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء یہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا فرشتے ان میں افضل کون ہے فرشتے افضل ہیں یا انبیاء فرمایا آدری مجھے معلوم ہے پھر پوچھا گیا کہ جلالہ کا گوشت کب کھانا حلال ہوتا ہے جلالہ سمجھتے کس کو کہتے ہیں جیسے گائے بکری مرغی کوئی بھی معقول الحم جانور جس کا گوشت کھانا شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہے وہ گندگی کھانے لگے حرام چیز کھانے لگے اب دودھ دینے والی گائے اگر گندگی کھانے لگے سوال یہ ہے کہ یہ گائے جلالہ ہو گئی ہے گندگی کھانے لگی ہے اب اس کو کتنے دنوں تک روکا جائے اس کے بعد اس کا گوشت یا اس کا دودھ استعمال کیا جائے جلالہ کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا یتیب اللہ اس کا گوشت کب کھایا جائے معلوم نہیں لا تین سوالات ہوئے چودہ سوال کیا گیا بچے کے ختنے کا وقت کیا ہے ودارو ما وقت الختان بچے کا ختنہ کب کیا جائے اس کا وقت کیا ہے ادری معلوم نہیں پھر سوال کیا گیا کہ کتا جو معلم ہو یعنی جسے ٹرینڈ کیا گیا ہو اسے کب شکار کے لیے لے کر نکلا جائے ایو وقت معلم کی صفت یعنی اس کی ٹریننگ کب مکمل ہوتی ہے اور کب اسے شکار کے لیے لے جایا جائے آپ نے فرمایا مجھے معلوم پھر پوچھا گیا کہ مخنس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے معلوم نہیں کہا کہ گدھے کے جھوٹے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں گدھا اگر پانی میں منہ ڈال دے کھانے میں منہ ڈال دے اب گدھے کے جھوٹے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں بولے معلوم نہیں کہا کہ مسجدوں کو پینٹ کرنا مسجدوں کے اندر نقش و نگار کرنا یہ کیسا ہے کہا معلوم نہیں پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ جنات کو کیا قیامت کے دن انسانوں کی طرح ہی بدلا دیا جائے گا جیسے انسان جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے ایسے ہی کیا جنات بھی جنت اور جہنم کے اندر جائیں گے فرمایا مجھے معلوم نہیں پھر یہ دعویٰ کہ ہمارے امام کو تمام الجھے ہوئے مسائل کا حل معلوم تھا تو آپ نے ایک ہی جگہ پر ان نو مسائل کے بارے میں لادری کیوں کہا محترم سامعین آپ لوگ آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے یہ کیسے سماعت فرما رہے ہوں گے امید ہے اور آپ لوگوں کے دل و دماغ سے بہت سارے شکوک و شبہات بھی دور ہوئے ہوں گے ہمیں امید کرتے ہیں اور ہم ہمیں یہ کیسے بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات اور جو ہم ہم ہمارے دلوں میں نفرت پائی جاتی ہے اسے ختم کریں اور ہم کتاب و سنت پر اللہ اس کے رسول کے طریقے پر جمع ہو جائیں تو بس سامعین یہی ایک مقصد ہے دوسرا کوئی مقصد کسی کسی کو کی طرف نقطہ چینی کرنا یا کسی کو برا بھلا کہنا یہ اس کا مقصد بالکل نہیں ہے تو آپ آگے سماعت فرمائیے فرمائیے مدر شاہ صاحب قاسمی اور کیا فرما رہے ہیں اصح بعد کتاب اللہ تعالی صحیح ساری دنیا متفق ہے کہ بخاری شریف اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے لیکن تو آپ نے سنا مولانا اندر شاہ صاحب قاسمی یہ فرما رہے تھے کہ اس بات پر اجماع ہے تمام امت کا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد دنیا میں سب سے صحیح کتاب صحیح البخاری ہے تو کیا یہ اس بات پر عمل بھی کرتے ہیں یا پھر جب ان سے یہی بخاری شریف کی کچھ روایتیں جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ کس طرح بوکھلا اٹھتے ہیں یہ بھی آپ سماج فرمائیے ان سے یہ پوچھا جائے کہ قوی روایت کس کو کہتے ہیں تو یہ جواب دیں گے بخاری شریف بخاری شریف ہر کسی کو ان کے ماں کی گود سے پیدا ہونے والا بچہ بخاری کے بخار کو لے کر آتا ہے صاحب ہر کسی کو بخاری شریف کا بخار لگاؤ بخاری شریف بخاری شریف. اس کم وقت انگریز کے بچے سے پوچھو کہ آخر تو کس بنیاد پر رفع دین کیا کرتا ہے کیا بخاری کی روایت ہونے کی بنیاد پر کبھی روایت ہونے کی بنیاد پر یہ تجھے کس نے بتایا کہ جبرائیل کے باپ تیرے پاس آئے تھے وہی لے کر کہ کبھی حدیثوں پر عمل کرے کہ جبرائیل کے باپ تیرے پاس آئے تھے وہی حضرات آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی بیان کے اندر ان کی باتوں کے اندر کس طرح کا تضاد ہے کہ یہ کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری شریف اللہ کی کتاب کے بعد اس دنیا میں اس زمین پر پائی جانے والی سب سے صحیح کتاب ہے تو دوسری طرف جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری کی شریف کی کوئی حدیث ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو یہ کس طرح بوکلا اٹھتے ہیں کیونکہ وہ ان کے مذہب اور ان کے مسلک کے خلاف ہے تو اسے وہ برداشت نہیں کر پاتے اور وہ مقدس فرشتے حضرت علیہ السلام کی شان میں بھی کس طریقے سے گستاخی کرتے ہیں تو آپ نے یہ سنا تو اور آگے آپ سنیے کہ انہی حدیثوں کو پیچھے ڈالنے کے لیے ان کی تعبیرات کس طریقے کے ہیں یہ بھی آپ سماعت فرمائیے کو مدون فرمایا ایک بات انگریز کے بچے کو بتلا دو کہ وہ اپنے کان کا میل صاف کر لے فقہ پہلے مرتب ہوا بخاری بعد میں آئی ابو حنیفہ پہلے آیا بخاری بعد میں آئے ابو حنیفہ نے فقہ کی ترتیب پہلے دی اور حدیثوں کی ترتیب بعد میں ہوئی اگر تم یہ کہتے ہو کہ فقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کی پیداوار ہے تو لکھ کر رکھ لو تو بخاری اس کے بعد کے سو سال کی بات کی پیداوار ہے اگر تمہیں بخاری کو ماننا ہے جھک مان کر فقہ کو ماننا پڑے گا تو ایک نیا اعتراض انہوں نے اندر شاہ صاحب خاصمی نے پھر یہ کیا ہے کہ بخاری شریف بعد میں آئی اور فقہ جو ہے پہلے آئی امام ابو حنیفہ پہلے آئے اور امام بخاری بعد میں آئے اور حدیثیں جو ہے بعد میں اور فقہ پہلے آئی تو ان سب کی حقیقت آپ شیخ جلال الدین صاحب خاصمی سے سماعت فرمائیے فقہ پہلے آئی بخاری بعد میں آئے میں یہ تفلانہ حرکت ہے جیسے اس کا مطلب ہے کوئی مطالعہ ہی نہیں حضرت کا اب میں یہ بتاتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی موت کے بعد شمع نبوت کی کرنیں لے کر کے کون لوگ آئے میں یہ بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے چار سال بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں عثمان ابن ابل آس سقفی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سترہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور سن پندرہ ہجری کے اندر ہندوستان تشریف لائے اور سورت کی بندرگاہ سے ہوتے ہوئے وہ بھروچ کے علاقے میں آئے اور گجرات کے اکثر شہروں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا صحاب کرام کیا لے کر آئے تھے حضرت عثمان ابن ابلاس آ رحمت اللہ علیہ کہ ان کے ساتھ سترہ صحابہ کرام ہیں یہ سترہ صحابہ کرام کیا لے کر آئے جواب دیجئے ہنفیت لے کر آئے ارے ہنفیت تو اسی کے بعد کی بات ہے یہ لوگ پندرہ ہجری میں کیا لے کر آئے حضرت عثمان ابن یہ سترہ صحابہ کرام جو ہندوستان میں آئے یہ کیا لے کر کے آئے ہنفیت لے کر آئے نہیں مالکیت لے کر آئے نہیں ہمبلیت لے کر کے آئے نہیں شافیت لے کر کے آئے نہیں پھر کیا لے کر کے آئے نبوت کی شمع لے کر کے آئے قرآن اور حدیث لے کر کے آئے اور اس کے بعد حضرت علی کے دور مبارک میں پھر تین صحابی آتے سوال یہ ہے کہ یہ پھر تین صحابی کیا لے کر کے آئے قرآن و حدیث لے کر کے آئے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چار سال تین حضرت علی کے دور میں آئے چار حضرت معاویہ کے دور میں آئے میں پوچھتا ہوں حضرت معاویہ کے دور میں چار صحابہ کرام جو ہے وہ کیا لے کر کے آئے قرآن و سنت ہی لے کر کے آئے اس لیے کہ اس وقت تو حنفیت تھی نہیں مالکیت تھی نہیں حمبلیت تھی نہیں شافیت تھی نہیں اس کے بعد حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صحابی آئے حضرت منظر ابن جارود ابدی حضرت منظر ابن جارود ابدی حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کے دور میں آئے ظاہر ہے کہ یہ صحابی جب لشکر لے کر کے یہاں آئے تو کیا لے کر کے آئے قرآن و سنت لے کر کے آئے اور اس کے بعد اب سلسلہ شروع ہوتا ہے تابعین کا تابعین سب سے پہلے سینتالیس آئے فورٹی سیون یا تقریباً فورٹی ٹو اس طریقے کے اس طریقے کی تعداد میں یہ لوگ آئے ان میں حضرت محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ بھی ہے یہ تابعی ہے بتائیے محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ سن ترانوے میں اب ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں آئے اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ کی عمر کتنی تھی اسی میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر بارہ تیرہ سال کی رہی ہوگی بارہ تیرہ سال کے تھے اس وقت تو حنفیت وجود میں نہیں آئی تھی تابعی جب آئے تب بھی حنفیت کا وجود نہیں تھا مالکیت کا وجود نہیں تھا شافعیت کا وجود نہیں تھا حنبلیت کا وجود نہیں تھا پھر کیا لے کر کے آئے یہ لوگ بھی صرف اور صرف قرآن و سنت لے کر کے آئے اللہ اکبر یہ کہنے والا کس قدر غلط فہمیاں پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہے اور کتنی بڑی غلط فہمی پیدا کر رہا ہے کہ فقہ پہلے آئی آئی حدیث بعد میں یہاں عالم یہ ہے کہ حدیث پہلے آئی فقہ تو بعد کی پیداوار ہے فقہ تو بعد کی پیداوار ہے شہزاد صاحب خاصمی سے یہ بھی سماعت فرما لیا کہ حدیث جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبی بنائے گئے جب سے موجود ہیں لیکن یہ فقہ جو ہے یہ بات کی پیداوار ہے تو یہ کہنا کہ حدیث بعد میں آئی اور فقہ پہلے آئی یہ کس طریقے کی جہالت ہے تو محترم حضرات آپ نے دوران تقریر مولانا اندر شاہ شاہ قاسمی سے یہ بھی سنا ہوگا کہ جگہ جگہ پہ کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث حضرات جو ہیں یہ یہ ائمہ کے گستاخ ہیں یا ائمہ کو نہیں مانتے ائمہ کو گالیاں دیتے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے اور اہل حدیث کا اس میں کیا ان کا ائمہ کے بارے میں کیا خدا ہے یہ جلال الدین صاحب قاسمی سے سماعت فرمائیں کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے ہم بھی دعا کرتے ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بے شمار رحمت فرمائے ایک بات یاد رکھیے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہے نبی اگر غلطی کرنے لگے تو آسمان سے اس کی رہنمائی ہو جاتی تھی فرشتہ آتا تھا اور بتاتا تھا کہ آپ سے یہاں غلطی ہو رہی ہے غلطی صحیح کیجیے آپ اور یہ تمام صحاب کرام کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بات کو منوان تسلیم کر لینا ہی ایمان کا تقاضا ہے غیر نبی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے دلیل دلیل ملازم فتح المجید کے اندر حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا گیا ہے قول اس طریقے کا ہے وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال یوشکو ان تنزل علیکم حجارت من السماء یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں کیوں میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا اقول میں بولتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ تقولون اور تم بولتے ہو کالا ابو بکرین وہ عمر ابو بکر ایسا کہتے ہیں اور عمر ایسا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی دادی کی وراثت کے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی دادی کا حصہ کیا ہے پوچھا گیا حضرت ابو بکر نے فرمایا نہ تو قرآن میں میں پاتا ہوں نہ حدیث میں پاتا ہوں حضرت مغیر ابن شعبہ نے وہی ٹوک دیا کہا کہ آپ غلطی پر ہیں میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی, دادی کو چھٹا ایسا دلایا ہے دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوئی ہے نبی سے غلطی نہیں ہوتی اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا اور یہی پر ہمارا منہ سمجھ لو قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے تمام شک و شبہ سے بالا تر ہے قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے حجت ہے یہ اہل حدیث کا پہلا منحج اور حدیث رسول یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ہے بات آپ کی نہیں ہے زبان آپ کی ہے زبان آپ کی ہے لیکن بات اللہ کی ہے اور آپ معصوم انل خطا ہے لہذا صحیح احادیث بھی ہمارے نزدیک قرآن ہی کی طرح حجت ہے یہ ہمارا مناج ہے قرآن اللہ کا کلام تمام شک و شبہ سے بالا تر اس کے ایک ایک لفظ کو ہم حجت مانتے ہیں اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا ہیں زبان سے آپ جو کچھ بولتے ہیں زبان آپ کی ہوتی ہے لیکن بات اللہ کی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ نے خود سورہ نجم میں فرمایا آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں ہوتی بلکہ وہی الہی ہوتی ہے اور رہا ائمہ کرام کا معاملہ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام ام کرام واجب الاحترام ہیں واجب الاطاعت نہیں ہے یہ منا جائے ہمارا تمام ام کرام واجب الاحترام ہیں ان کا احترام کیا جائے لیکن واجب الاطاعت نہیں ہے ان کی اطاعت انہی اقوال میں ہوگی جو اقوال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق ہوں گے اگر کسی امام کا قول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے تو وہ امام تو کیا اگر کسی صحابی کی بات بھی ٹکرا جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے تو ہم صحابی کی بات کو نہیں لیتے یہ ہمارا عقیدہ ہے تمام ام کرام ہمارے لیے واجب الاحترام ہے لیکن واجب الاطاعت نہیں ہے واجب الاطاعت انہی اقوال میں ہے جو اقوال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ہم آنگ ہیں تو آپ لوگوں نے اہل حدیث کا عقیدہ اماموں کے بارے میں کیا ہے یہ شیخ جلال الدین صاحب قاسمی سے سماعت فرمایا اور یہ کہنا کہ اہل حدیث حضرات امامہ کو گالیاں دیتے ہیں یہ ان کے اوپر بہتان ہے کیونکہ کسی مسلمان کو گالی دینا آپ نے پہلے ہی کیسٹ میں سنا تھا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور ان سے خطال کرنا کفر ہے لیکن یہ مقلدین یہ اماموں کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے آپ نے پہلے سے آپ سماعت فرماتے آ رہے ہوں گے کہ کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شریعت ناقص ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں، ہمیں دین کے سارے مسائل کو سلجھے ہوئے مسائل کو الجھے ہوئے مسائل کو سلجھا دیا اور کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ اگر نہ ہوتے تو ہم لوگ انڈے بھی نہیں کھاتے وغیرہ وغیرہ اور اصل میں اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ امام معصوم ہے اور ان کی ہر بات ماننی ماننی ہی چاہیے یہ ایک بہت بڑا گمراہی کی یہ بہت بڑی گمراہی کی جڑ ہے تو مدد سامعین آپ آگے اندر شاہ صاحب قاسمی سے یہ بھی سماعت فرمائیں گی کہ انہوں نے کس طریقے سے اماموں کا رتبہ بڑھا کر نبی کے برابر کر دیا ہے جس طریقے سے شاعر نے کہا ہے کہ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں بالکل اسی طریقے سے انہوں نے اماموں کا رتبہ جو ہے بڑھا کر کس طریقے سے انہوں نے اماموں کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پھر نبیوں کے ساتھ کس طریقے سے کمپیئر کیا ہے یہ یہ بھی آپ سماعت فرمائیں آج یہ کمینے امت محمدیہ احناب اور کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جب تم چار اماموں کو برحق جانتے ہو تو چار اماموں کے طریقے پر عمل کیوں نہیں کرتے فجر حنفی بن کر شافی بن بن کر کر اثر مغرب مالکی بن کر لیتے تو ہم ان اماموں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک امام ایک چیز کو حلال کہتا ہے تو دوسرا امام اس چیز کو حرام کہتا ہے ایک امام کے ہاں ایک چیز جائز ہے اور دوسرے امام کے یہاں وہ چیز ناجائز ہے مجھے بتائیں پورے نبی برحق ہیں نہیں ہیں بھائی ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور نبیوں پر ہے یا نہیں اگر کوئی کہے نہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا آمن تو بلّہ وہ ملائی کتی ہی وہ کتبی ہی وہ رسولی ہی میں اللہ پر ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا اب پوری کتابیں برحق نا انجیل بھی برحق توریت بھی برحق زبور بھی برحق موسا بھی برحق ابراہیم بھی برحق تو ایک کام کرو اس انگریز کے بچے سے کہو کہ جب تمام نبی برحق ہیں تو محمدی بن کر جمعہ کی نماز پڑھ لینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے یہودی بن کر ہفتے کو چرچوں میں چلا جانا عیسائی بن کر تو گرجا گھروں میں اتوار کو چلا جانا عیسیٰ علیہ السلام بھی برق ہیں موسا علیہ السلام بھی برق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی برق ہیں تو کیوں نہیں مان لیتا ان کے طریقوں کو تو وہ جو کہے گا نہیں صاحب یہ طریقے منسوخ ہو گئے آخا نے آ کر ان کی طریقوں کو ختم کر دیا ایسے ہی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل پچھلے عملوں کو منسوخ کر دیا یہی بات کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت آدم علیہ السلات وسلام کی شریعت میں بھائی کا بہن سے نکاح کرنا حلال تھا بھائی بہن سے شادی کر سکتا تھا بہت سارے بچے نہیں تھے بہت سارے خاندان نہیں تھے ایک ہی پریوار ایک ہی کنبا تو بھائی بہن سے نکاح کرتا تھا تو اس انگریز کے بچے سے پوچھو آخر وہ بھی پیغمبر برحق آخر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم بھی پیغمبر برحق تو پھر پیغمبر لیتا ایک شریعت کے اندر بھائی کا بہن سے نکاح کرنا حلال اور آقا کی شریعت کے اندر بھائی کا بہن سے نکاح کرنا حرام تو اس کمینے سے پوچھو جب دو نبی برحق اور دونوں نبی کے طریقوں میں ایک حلال ایک حرام ہے تو ائمہ کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اماموں کے طریقوں میں ایک طریقہ حلال اور ایک طریقہ حرام ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے سنا اندر شاہ صاحب خاصمی کس طریقے سے اماموں کو نبی کے درجے پر پہنچا رہے تھے تو ان کے نزدیک یہ امام کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے پر قادر ہیں یا پھر کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا حق ان اماموں کو موجود ہے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حق رہی تھا کہ وہ کسی چیز کو حلال اور حرام کریں اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبی کی اور قرآن مجید کی آیتیں اس بات کی شہادت ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ تعالیٰ حلال کرے اسے آپ لوگ آپ کیوں آپ کیوں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اپنی بیویوں کی مرضی کے لیے تو بس اب آپ آگے شیخ جلال الدین صاحب قاسمی کی زبانی ان سب باتوں کی تفصیلات آپ سماعت فرمائیں یہ جی، بات فرمائی گئی قاسمی صاحب کی طرف سے کہ جس طریقے سے تمام انبیاء کرام برحق اسی طریقے سے چاروں امام بھی برحق اللہ اکبر ایک بات ایک نبی کے دور میں حرام تھی دوسرے نبی کے دور میں وہی چیز حلال تھی لیکن اس کے باوجود بھی تمام انبیاء کرام کو برحق مانتے ہی ہونا کتنا بڑا مغالتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چاروں ائمہ یہ چار نبیوں کی طرح ہیں اگرچہ زبان سے انہوں نے نہیں کہا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے یہ عقیدہ ہے ان کا کہ یہ چار امام چار نبیوں کی طرح ہیں عجیب بات ہے ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آتا ہے تو پہلی پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو چکتی ہے یہاں چار امام اگر چار باتیں کہتے ہیں ایک امام ایک کو حلال کہتا ہے ایک کو حرام کہتا ہے تو ان نبیوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک بات ایک نبی کے دور میں حلال تھی دوسرے نبی کے دور میں وہ چیز حرام ہو گئی اس لیے کہ ایک نبی کے بعد ہی دوسرا نبی آتا ہے اور آنے والا نبی پہلے نبی کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے یہ کیسا مغالتا ہے دیکھیے چاروں امام ایک نبی کی امت ہیں اور ایک امام ایک چیز کو حرام کہہ رہا ہے اور دوسرا امام اسی چیز کو حلال کہہ رہا ہے بتائیے دونوں کے اوپر عمل کیسے ہو سکتا ہے دونوں کے اوپر عمل کیسے ہو سکتا ہے آزمی صاحب نے فرمایا کہ یہ لوگ سود سے نہیں روکتے اللہ ہوگا سود سے نہیں روکتے ارے سود کا دروازہ تو آپ ہی لوگوں نے کھول دیا ہے روک تو ہم رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا اللہ تبارک و تعالی نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے آیت کا عموم مقتضی ہے آیت کا عموم تقاضا کرتا ہے کہ سود دار الحرب میں بھی حرام ہے دار الاسلام میں بھی حرام ہے مسلم اور مسلم کے درمیان حرام ہے مسلم اور کافر کے درمیان حلال ہے حرام ہے اور اسی طریقے سے مستامن ہو یا حربی ہو ہر ایک سے سود لینا دینا بالکل حرام ہے اس لیے کہ آیت بتا رہی ہے ہم نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور لین دین کو حلال قرار دے دیا ہے اب بتائیے آیت عام ہے چاہے دار الحرب میں ہو چاہے دار میں ہو چاہے مسلمان مسلمان کے درمیان ہو چاہے مسلمان کافر کے درمیان ہو اب یہ کہنا کہ دار الحرب میں سود لیا جا سکتا ہے یا دیا جا سکتا ہے یہ اپنی طرف سے شریعت سازی نہیں تو اور کیا ہے کافر سے سود لینا جائز ہے دینا جائز نہیں ہے عجیب بات ہے لینا جائز ہے اس وجہ سے دیکھو بہت سارے احناف سود لے رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ جبکہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ دار الحرب میں بھی اور اسی طریقے سے دار میں بھی دونوں میں سود لینا دینا حرام ہے بتائیے امام ابو یوسف کی بات مانی جائے یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کی بات مانی جائے ایک کہتا ہے سود حلال ہے ایک کہتا ہے ہے سود حرام بتائیے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قول آپ نے سنا آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسے اس لیے کہ میں بولتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم بولتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تک کی بات کو نہیں مانا جا سکتا اسی طرح حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وقال الامام الشافعی اجمع العلماء على ان من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له ان يدعى لقول عاد فت المجید کے اندر یہ عبارت بھی موجود ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے تمام علماء امت نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اگر کسی کے سامنے سنت رسول واضح ہو جائے صحیح سنت کے ساتھ کوئی سنت آ جائے تو کسی کے قول کے مقابلے میں اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا جائز نہیں چھوڑنا یہاں کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بڑی بے دردی سے امام کے قول کے مقابلے میں چھوڑ دیتے ہیں امام مالک کا قول دیکھیں